دعوت کی راہ کا پہلا قدم ان حالات میں جب کہ اسلام کا باغ ویران ہو چکا اس کے باغبان بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ کر حصول دنیا کی دوڑ میں شریک ہو چکے اور دنیا کی چکا چوند نے انہیں اس درجے مرعوب اور اس کی متاع قلیل نے انہیں اس قدر موہ لیا ہے کہ کوئی مغربی عزموں کے بلکہ عزموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی مشرقی عزموں کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے اور ان کے سحر سے مسحور ہو کر دونوں گروہ اپنے ہاتھوں اسلام کی بنیادیں کھوکھلا کرنے اور انہیں ڈھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو اصلاح احوال کی راہ کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اور اس کے مقتضیات اور اس سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے شعوری طور پر قبول کر لیا جائے اور اس عزم کے ساتھ قبول کر لیا جائے کہ اب آئندہ جب تک دم میں دم ہے رگوں میں خون اور حواس قائم ہیں جانتے بوجھتے کوئی بھی حرکت ایسی نہیں کریں گے جو کہ اسلامی طرز حیات اور تصورات کے منافی ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ قل انی امرتو ان اکونا اول من اسلم صورت کی كى آیت کا كا تکڑا ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں قل ان صلاتی و نسخى و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک وبذالک تو وانا اول المسلمین سورت الانعام کی ایک سو باسٹھ اور ایک سو نمبر کی یہ آیت ہے کہا گیا کہو میری نماز میری تمام مراسم عبودیت میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں دعوت کی راہ کا دوسرا قدم اس راہ کا دوسرا قدم یہ ہے کہ گرد و پیش ہر طرف جو لا تعداد مسلمان دین حق سے غافل اور اپنے اس سے اپنی ناواقفیت اور ناسمجھی کی وجہ سے خلاف اسلام زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں بھی وہی کچھ کرنے کی دعوت دی جائے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے یعنی انہیں سمجھایا جائے کہ صحیح اور سچا مسلمان بننے اور بنے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کو صرف نظری اور اعتقادی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے نظام حیات اور طرز زندگی کے طور پر اختیار کیا جائے اسلام کا صرف زبانی اقرار جس کی تائید اعمال اور افعال سے نہ ہو خدا کے ہاں براعت کے لیے کافی نہیں ہے اور نہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہوتا ہے ان کو بتانا چاہیے کہ مسلم سوسائٹی کے جمود اور اس کے تعطل کو توڑنے اور مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی قائم کرنے کے فریضے کا احساس دلانے اور لوگوں کو اسلامی عقیدے اور نسب اللہ ان کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہر صاحب ایمان پر ہے مسلمانوں میں کوئی براہمن یا پادری طبقہ باقی ملت اسلامیہ سے الگ کر کے مذہبی امور کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا ہے ہر مسلمان مبلغ ہے اور اپنی استعداد کے مطابق تبلیغ اسلام کا ذمہ دار ہے جو لوگ ان باتوں کو سمجھ لیں ان پر ایک طرفہ یہ واضح کر دیا جائے کہ خدا سے بے نیاز اور اس سے منحرف نظام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کسی زندگی بسر کرنا کیوں اور کس قدر دشوار ہے اور اس نظام میں اسلام کا کتنا حصہ عملاً معطل ہو گیا ہے اور باطل نظام ہائے زندگی کی بدولت دنیا میں کتنا فساد برپا ہے دوسری طرف توحید و رسالت پر ایمان لانے کی برکات اور اس کے تقاضے ایک ایک کر کے ان کے سامنے لائے جائیں اور یہ کہ ان برکات کے حصول اور اپنے آپ نیز نوے انسانی کو موجودہ ظلم و فساد سے نجات دلا کر بے لاگ عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے بھی اسلامی نظام حیات کا قیام ضروری ہے یہ ایک بنیادی فریضہ ہے اور دوسرے اجتماعی کاموں کی طرح یہ کام بھی منظم جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے اس راہ کا تیسرا قدم مسلمانوں میں جب اسلامی نظام قائم کرنے کا احساس پیدا ہوا تو انہیں خود اس کی فکر ہوگی کہ ہمیں منظم ہو کر کام کرنا چاہیے اس وقت ان کے سامنے تحریک اسلامی کے نصب العین اور طریقہ کار اور اس کو اس کے کام کو پیش کر کے ان سے متعارف کرا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اگر ہمارے اس کام اور طریقہ کار سے اطمینان و اتفاق ہے تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور اگر نہیں اور کسی دوسری جگہ بھی آپ کے علم میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہاں آپ کو اطمینان ہے تو وہاں شریک ہو جائیے اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کے لیے اپنے آپ کو منظم کیجیے بہرحال اقامت دین کے لیے جماعتی طریق پر منظم جد و جہد کے بغیر نہ دین کو برپا کیا جا سکتا ہے نہ اس کا منشا پورا ہوتا ہے اور نہ خدا کے حضور کوئی مسلمان اپنے اس دینی فریضے سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا پر باطل کا غلبہ اور کافرانہ نظام زندگی قاہرانہ قوت کے ساتھ چھایا ہوا ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دین حق یعنی نظام اطاعت الہی کو قائم کرنا کوئی کھیل نہیں ہے یہ انتہائی مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے اس میں جان و مال بلکہ ہر چیز کے نقصان کا خطرہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نقصانات ہی کو اس منزل کے نشانات راہ بتایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرین سورة البقرہ کی ایک سو پچپن نمبر کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر تمہاری آزمائش کریں گے ایسے میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے اور اس کی وجہ یہ بتلائی الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا صدقو ولعالمن القادبین صورت العن کی دوسری اور تیسری آیت یہ ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہے اور جھوٹے کون اس لیے اگر دین حق اور اطاعت الہی کو رسمن نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے کہ فی الواقع اللہ کے سوا کسی اور کا الہ نہ ہونا ایک حقیقت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سوا کہیں عافیت کی جگہ نہیں ہے اور ہلاکت و بربادی اور حزن و خسران سے بچنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے بس یہی ایک راہ ہے تو خوب جان لو کہ یہ مکہ کی گلیوں طائف کے بازاروں غار سور اور بدر و ہنین کے میدانوں ہی میں سے گزر کر منزل تک پہنچتی ہے اس لیے اس راہ کے مسافروں کو ان منازل میں سے گزرنے کی تیاری کرنی چاہیے کتاب و سنت میں مومنین صالحین صدیقین شہداء اور اس راہ کے مسافروں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر پرورش کرنا چاہیے جو صفات منافقین فاسقین اور ظالمین کی اور راہ حق میں روک بننے والے کی بتائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے اپنے کردار اعمال اخلاق معاملات اور عبادات ہر چیز کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی کسوٹی پر کس کر ان کی حقیقی قدر و قیمت معلوم کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی ساری قوتوں کے ساتھ جہاد کرنے کے جذبے شوق اور ہمت و حوصلے کو بار بار ناپ کر اپنے ایمان اور اللہ سے اپنے تعلق کی گہرائی کا اندازہ کرتے رہنا چاہیے آپ کا قلب خود بتاتا چلا جائے گا کہ آپ ایمان کے کس مقام پر ہیں عبادت کا اصل مفہوم اور اس کی روح برادران عزیز عبادت کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ عمل و عبادت حقیقت میں نام ہے ان تمام افعال انسانی کا جو احکام الہی کے مطابق اور رضائے الہی کے لیے اخلاص و شعور کے ساتھ کیے جائیں عمل اور عبادت اس کے علاوہ کسی اور شے کا نام نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دوسری اصطلاحی عبادات بھی صرف اسی صورت میں عبادت شمار ہوں گے کہ جب انہیں احکام الہی کے مطابق ٹھیک وقت مقرر پر مقرر طریقے اور مطلوب نیت کے ساتھ یعنی مقرر طریقے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور مطلوب نیت کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ ادا کیے جائیں اگر ان میں سے کوئی ایک کڑی بھی موجود نہ ہوگی تو قانون اور قاضی ممکن ہے ان کی صحت اور عبادت کا ہونے کا فتویٰ دے دے مگر اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا اس بات کو مندرجہ ذیل مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھیے نماز کتنی اہم عبادت ہے مگر اس کی رکعتوں میں ایک کی بھی کمی یا کسی جزم اختصار تو درکنار ذرا دو کے بجائے تین تین کے بجائے چار یا چار کے بجائے پانچ رکعت ادا کریں الحمد کسی چھوٹی سی صورت کے بجائے کوئی بڑی سے بڑی صورت یا پورا قرآن بھی پڑھ دیں اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور کلمہ کہہ دیں یا کسی اور شرط کی خلاف ورزی کر دیں تو کیا یہ نماز عبادت میں شمار ہوگی ہرگز نہیں اگرچہ آپ نے دس منٹ کے بجائے پون گھنٹہ اس میں صرف کر دیا ہو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن اگر اختتام سحر کے بعد کچھ دیر تک کھاتے رہیں افطار کے وقت بلا ارادہ تاخیر کر دیں عید کے دن روزہ رکھیں رمضان کی بجائے باقی سارا سال بھی روزے رکھتے چلے جائیں تو کیا یہ رمضان کے فریضے کا بدل بن سکیں گے ہرگز نہیں روزہ اسی صورت میں بنے گا جب کہ اسے ٹھیک خدا کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق رکھا جائے زکوٰۃ اہم دینی فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا مگر بلا حساب کسی غلط جگہ اور کسی خلاف شریعت مصرف میں کوئی بڑی سے بڑی رقم دے دینا بھی کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا قائم مقام ہو جائے گی ہرگز نہیں اگرچہ اس طرح زکوٰۃ کی واجب الادا رقم سے دس گنا زیادہ خرچ کر دیا جائے حج کس قدر عظیم عبادت ہے مگر کسی کا مقرر ایام مقرر طریق یا مقرر مناسک کی پابندی کیے بغیر مکہ و مدینے کا چکر کاٹنا یا مقرر ایام کے سوا اس کا سارا سال بھی ان تمام چیزوں کو ادا کرتے رہنا جو حج کے مناسک ہیں کیا حج کے فرض سے اسے سبک دوش کر دیں گے ہرگز نہیں یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال و افعال اور مراسم عبادت میں وہ اصل شے اور روح جو ان کو مقبول بناتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس کے نبی کے فرمودہ طریقے پر اور اس کی حدود اور اس کی حدود کا پاس اور اس کی رضا جوئی کی تڑپ نہ کہ کسی خاص نو کے مراسم کو انجام دینا ہے چنانچہ اگر تندرست اور توانا آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور رمضان میں روزے رکھنا عبادت ہے تو اس کے مقابلے میں ایک بیمار آدمی کے لیے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنا اور رمضان کے روزوں کو بعد کے لیے چھوڑ رکھنا عبادت ہے اگر ایک دولت مند اور صاحب ثروت آدمی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے تو ایک ضرورت مند اور مستحق زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ مسلمان کے لیے اس کا وصول کرنا عبادت ہے اگر ایک وقت کافی پانی موجود ہونے کی صورت میں وضو کر کے نماز ادا کرنا عبادت ہے تو دوسرے وقت جب کہ پانی صرف پینے ہی کے لیے کافی ہو سکتا ہو اور کہیں قریب ملنے کی توقع بھی نہ ہو تو اس کی موجودگی کے باوجود تیمم کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے جیسے حضر یعنی اپنے گھر پر ہونے کی صورت میں پوری نماز پڑھنا عبادت ہے ویسے ہی سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنا بھی عبادت ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فی الحقیقت عبادت نام اللہ کی اطاعت کا ہے اس کے احکام کی پابندی اور اس کے حدود کی پاسداری خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اس کی سنت کی روشنی میں کرنے کا نام ہے بس انسانی زندگی کے جن جن کاموں میں اللہ کی اطاعت اس کے احکام کی پابندی اس کے حدود کی پاسداری شروع کر دی جائے وہ سب عبادت الہی میں داخل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک انسان اگر دن بھر اللہ کے حدود کے اندر رہ کر سب کام کرتا رہے وقت پر اٹھتا رہے وقت پر نماز کرتا رہے ان کی نماز ادا کرتا رہے ان کی صحیح طریقے پر پرورش اور تربیت کرتا رہے خدا کے خوف سے کسی سے خیانت اور کسی کی حق تلفی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان سب کو اپنی حدا اپنی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کی پوری زندگی عبادت ہے حتیٰ کہ بقائے نسل انسانی کے فریضے کے سلسلے میں حقوق زوجیت کی ادائیگی اور اپنے بیوی بچوں کی محبت و شفقت کے ساتھ نگہداشت بھی عبادت الہی میں داخل ہے ایسا ہی شخص دراصل اللہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول ہے اور کسی دم اللہ سے غافل نہیں ہوتا اور اس کی زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صورت الزاریات کی آیت نمبر چھپن کا عملی نمونہ ہے نہ کہ اس شخص کی زندگی جو صبح سے شام تک چند الفاظ کا بے جانے بوجھے ورد کرتا رہتا ہے اور پوری دنیا پر غلبہ کفر کو نہایت اطمینان سے دیکھ رہا ہے بلکہ اسی کے اندر ترقی درجات کا خواہاں اور اسی کے لیے کوشاں ہے ایسے شخص کو تو خدا کے رسول نے ایمان سے خالی قرار دیا ہے چے جائے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ بڑا صاحب عمل اور خدا کا عبادت گزار بندہ ہے